اور انہوں نے لوت کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ